شروع کرتے ہیں پھر اب وعن وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا ينظر اللہ الى من خیالا سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ينظر اللہ ہو نہیں دیکھے گا اللہ تعالی الا اس بندے کی طرف من جس نے جرہ کھینچا توبہ ہو اپنا کپڑا خویا لا آ تکبر کے ساتھ متفاقن علیہ اس کو روایت کیا ہے بخاری اور مسلم نے تو اس حدیث میں یہ بات آ رہی ہے کہ جو آدمی بھی تکبر کے ساتھ اپنا کپڑا گھسیٹتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی طرف نہیں دیکھے گا تو اب اس کپڑے سے مراد وہ اظہار شلوار وغیرہ بھی ہے اور اسی طرح دیگر کپڑا بھی جس کو لوگ تکبر کے ساتھ متکبر لوگ بسا اوقات وہ بڑے لمبے لمبے کرتے اور قمیضیں اور اس طرح کے جبے سے سلوا لیتے ہیں اور وہ جب چلتے ہیں تو ان کے پیچھے پیچھے وہ کپڑے ان کے گھسٹتے رہتے ہیں تو تکبر کے ساتھ کپڑا جو لٹکایا جائے گا وہ اللہ رب العالمین کی ناراضگی کا باعث بنے گا اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرے گا جو تکبر کے ساتھ اپنے کپڑے کو لٹکاتا ہے تو اس طرح کے تکبر سے پرہیز کرنا چاہیے بچنا چاہیے میدان جہاد میں جو تکبر ہے تکبر کی چال اکڑ کر چلنا وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے لیکن ویسے نہیں اگلی حدیث ہے وہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کالا ادا اکالا کم فل یقل بھی یمینی ہی و ادا شاربہ فل یشرب بھی یمینی ہی فن شیتانہ یقلو بی شمالی ہی و یشرب بھی شمالی ہی اخراجہ و انہوں اور انہیں سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکالا احاد جب کھائے تم میں سے کوئی ایک فل یا کل تو لازم ہے کہ وہ کھائے بھی یمینی ہی اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ و ادا شاربہ اور جب وہ پیئے فل یش رب بھی یمینی ہی تو لازم ہے کہ وہ دائیں ہاتھ سے پیے فن شیطانہ یا کولو بھی ہی کیونکہ یقیناً شیطان اپنے بائیں ہاتھ سے کھاتا ہے وہ یش رب و بھی ہی اور بائیں ہاتھ سے پیتا ہے اخراجہ مسلم اس کو نکالا ہے روایت کیا ہے مسلم نے اس حدیث میں بھی ایک ادب سکھایا جا رہا ہے کہ ایک مسلمان آدمی پر لازم ہے کہ وہ اپنے دائیں ہاتھ سے کھائے دائیں ہاتھ سے پیے کئی لوگ وہ بائیں ہاتھ کو بھی کھانے پینے میں استعمال کرتے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں مثلا وہ برگر پیپسی کھانے والے ایک ہاتھ میں بوتل پکڑی ہے دوسرے میں برگر وہ چرتے ہیں بکریوں کی طرح دونوں ہاتھوں سے وہ چائنیز بھی عام طور پہ وہ کھاتے ہیں تو وہ چھوٹی چھوٹی سٹیکوں کے ساتھ دونوں ہاتھوں کے ساتھ وہ کھا رہے ہوتے ہیں اڑا اڑا کے کھانے کو تو یہ شیطانی کام ہے بائیں ہاتھ سے کھانا بائیں ہاتھ سے پینا اس سے اجتناب کیا جائے بچا جائے اسلامی آداب کے یہ خلاف ہے آخری حدیث اس باب کی وعن امر ابن شعیب عن ابیہ عن جدیہ قالا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل وشرب والبس وتصدق فی غیر صارف ولا مخیلا اخرجہ ابو داود و احمد و اللہ وعن عمر ابن شعیب عن ابی ہی عن جدی ہی عمر ابن شعیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل کھا وشرب اور پی ولبس اور پہن و تصدق اور صدقہ کر فی غیری صرافن ولا مخیلتن بغیر فضول خرچی کیے اور بغیر تکبر کیے اخراجہ ابو داودا اس کو نکالا ہے روایت کیا ہے ابو داود نے و احمد اور احمد نے و اللہ البخاری اور اس کو معلق قرار دیا ہے یا تعلیقاً بیان کیا ہے امام بخاری نے معلق روایت وہ ہوتی ہے جس کے سند کے شروع والے کچھ راوی گرا دیے جائیں بیان نہ کیے جائیں ذکر نہ کیے جائیں اس کو معلق روایت کہتے ہیں اور معلق روایت بھی ضعیف روایت کی اقسام میں سے ہی ہے تو امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں جو معلق روایات بیان کی ہیں ان میں سے کچھ روایات ایسی ہیں جو بسند صحیح ثابت ہیں اور کچھ ایسی ہیں جو بسند صحیح ثابت نہیں بلکہ وہ معلق روایات ضعیف ہیں اور جو یہ روایت ہے یہ حسن درجے کی روایت ہے جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ صحیح بخاری میں ساری روایات صحیح ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحیح بخاری کی وہ روایات جو امام بخاری نے مرفو باسند روایات ذکر کی ہیں یا یوں سمجھیں کہ جن کو اصالہ تن ذکر کیا ہے وہ روایات ساری کی ساری صحیح ہیں ٹھیک ہے معلقات ان میں شامل نہیں ہوتی تو اس حدیث میں نبیرِسلاۃ وسلام ادب سکھا رہے ہیں کہ کھاؤ پیو پہنو صدقہ کرو یہ سارا کچھ کرنا جائز ہے لیکن فضول خرچی کے ساتھ نہیں ولا مخیلتن اور تکبر بھی نہیں ہونا چاہیے بندہ اچھا کھائے اچھا پہنے اچھا پیے صدقہ خیرات کرے لیکن فضول خرچی نہ کرے اسراف ایسی فضول خرچی کو کہتے ہیں کہ کسی کام کی چیز پر پیسہ لگایا جائے لیکن ضرورت سے زیادہ لگا دیا جائے مثال کے طور پہ گھر کے دروازے کے آگے پردہ لٹکانا ہے تو وہ پردہ سادہ کپڑے کے ساتھ بھی لٹکایا جا سکتا ہے بنایا جا سکتا ہے لیکن اگر وہ پردے کے طور پر ہی وہ جناب شاندار قسم کا موٹا ریشمی کپڑا اگر استعمال کرے گا تو یہ اصراف ہوگا اسی طرح فضول خرچی کی ایک ایسی قسم ہے جس کو تبذیر کہتے ہیں اشراف کرنے والوں کے بارے میں اللہ نے کہا کہ اللہ اشراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا اور تبذیر کرنے والوں کے بارے میں کہا ہے کہ تبذیر کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں تبذیر ایسی فضول خرچی کو کہتے ہیں جو بے مقصد کاموں میں کی جائے پیسے کو بے مقصد کاموں میں صرف کیا جائے تو وہ تبذیر کہلاتا ہے اب مثال کے طور پہ یہ ابھی گزشتہ گزر کے گیا ہے وہ ربیع الاول کا سیزن تو لوگوں نے پاکستان میں تو جناب گلیاں بھی سجائی ہوئی ہیں مکان بھی سجائے ہوئے ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرتے ہیں لوگ یہ کام ہے تبذیر اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں کوئی فائدہ کسی قسم کا ہے ہی نہیں ایسی فضول خرچی کو تبزیر کہا جاتا ہے اور تبزیر کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ شیطان کے بھائی ہیں اور ایسی فضول خرچی جس کو کہ جس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہو تو وہ اصراف ہوتی ہے اب مثال کے طور پر کمرے میں آپ نے بیٹھنا ہے کوئی پڑھنے لکھنے والا کام نہیں ہے یا نگاہ والا کوئی کام نہیں ہے تو ایک بلب جلا دیں تو اتنی روشنی کافی ہوتی ہے لیکن کمرے کے اندر آپ ساری لائٹیں جلا کے بیٹھ جائیں اور حالانکہ نگاہ والا روشنی کی ضرورت والا کوئی خاص کام بھی نہیں ہے تو یہ اصراف ہو جائے گا ہاں ضرورت کے وقت آپ ساری جلائیں مثلاً کسی نے وہ کڑھائی کرنی ہے باریک نگاہ والا کام ہے یا وہ لکھنا پڑنا ہے تو اس میں جتنی زیادہ روشنی ہو آنکھوں کو اتنا سکون ہوتا ہے زیادہ زور نہیں لگانا پڑتا تو اسی طرح وہ مساجد کے اندر بھی لوگ ایسے کرتے ہیں کہ مسجد میں آتے نماز پڑھنے کے لیے تو مسجد کی جتنی لائٹیں ہوتی ہیں ساری جلا دیتے ہیں تو یہ اشراف ہے ہاں ضرورت کے وقت ٹھیک ہے ساری جلا لی جائیں تو اشراف کرنے سے منع کیا کہ ٹھیک ہے کھاؤ پیو صدقہ کرو خرچ کرو لیکن اشراف نہ کرو اور اسی طرح کا ہے مخیلہ تکبر بھی نہ ہو تکبر سے بھی پرہیز کریں تکبر کرنا بھی منع ہے تو یہ جی ہمارا یہ کتاب الجامع کا پہلا باب باب الادب مکمل ہوا